اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے عم يتساءلون یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں عن النبأ الذي هم فيه مختلفون اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں کھل سیالم خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا ثم کھل سیالم دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا مد کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں وخلقناکم ازواجا اور تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا وجعلنا نومکم سباتا اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا وجعلنا الليل لباسا اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا وجعلنا النهار معاشا اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور ہم نے ہی تمہارے اوپر سات مضبوط وجود یعنی آسمان تعمیر کیے وجعلنا سراجا اور ہم نے ہی ایک دہتا ہوا چراغ یعنی سورج پیدا کیا اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا لنخرج به حبا ونباتا تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں وجنات الفافا اور گھنے باغات بھی ان انفلی الفصل كان قوت یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے ينفخ في الصور فتأتون افواجا وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے وفتحت السماء فكانت ابوابا اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے وسيرت الجبال فكانت سرابا اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے ان جہنم كانت مرصادا یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے للطاغین مآبا وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے لابثین فیہا احقابا جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے لا فیہا بردا ولا شرابا کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا إلا حميما وغساقا سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے جزاء وفاقا یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا انہم كانوا لا يرجون حسابا وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے كِذَّابًا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا اور ہم نے ہر ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے اب مزہ چکھو اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے ان للمتقین مفازا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے حدائق باغات اور انگور اور نو خیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہاں پر وہ نہ کوئی بےحودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات جزاء من ربك عطاء حسابا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سلا ہوگا اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی رب السماوات والارض وما ربین لا يملكون منه خطابا اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے یوم یقوم الروح والملائکت جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطارے بنا کر کھڑے ہوں گے اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا وہ دن ہے جو برحق ہے اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے ان انذرناكم عذابا قريبا يوم يوم المرء ما قدمت يداه يداه يوم ينظر المرء ما قدمت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا